تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا محمد امجد خان الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہی انصل ربنہ ان شانیک هو الابتر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان نبی اللہ کان عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی صدق اللہ وصدق رسوله النبی الكریم رسول کریم یار دا دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا اور زکوۃ اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک کٹ نہ مروں خواجہ کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا تمام حضرات بڑی محبت سے ایک مرتبہ درود پاک اونچی آواز سے پڑھ لیں اللہ صلی اللہ محمد صاحب صدر زی وکار علماء کرام زعماء قوم ختم نبوت کے جیالو میں سب سے پہلے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو آج کے سزیم الشان اجتماع اور کانفرنس کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس طرح آج ہم آقا کے ختم نبوت کے لیے جمع ہیں دعا یہ کیجئے کہ اللہ رب العزت اسی طرح کل ہم سب کو جنت میں بھی جمع فرما دے حضرات محترم حضرت مولانا عزیز و رحمان صاحب حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب حضرت مولانا اسماعیل شجا بادی صاحب مولانا محمد علی اور مولانا عزیز و رحمان ثانی اور دیگر ختم نبوت کے وہ مجاہد جو اس کانفرنس کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں اور آج ایک جمع غفیر ہمارے سامنے جمع ہے آج یقیناً ہم میں حضرت خواجہ خان محمد صاحب تو موجود نہیں حضرت سید نفی شاہ صاحب تو موجود نہیں لیکن حضرت خواجہ صاحب کے صاحبزادان اور حضرت نفی شاہ صاحب کے تربیت یافتہ لوگ موجود ہیں حضرات محترم میں انتہائی اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے ملک کی جماعتوں کے نمائندے ابھی آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ جناب حضرت ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب آپ حضرات کے سامنے ابھی خطاب فرما رہے تھے اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا وہ پلیٹ فارم ہے جس پلیٹ فارم پر ہمیشہ ہماری تمام دینی جماعتوں کی قیادت جمع ہوتی ہے اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں تمام مسالک کے لوگ جمع ہیں اور اس عقیدے کے لیے تمام پاکستان کی قوم ایک ہے اور اس عقیدے کے لیے آگے پڑھ رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما بھی رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ ان کی مدد فرماتا بھی رہے گا سب کہو بے شک ذرا اونچی آواز سے کہہ دو حضرات محترم عقیدہ ختم نبوت ایمان کی اساس ہے اس کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوگی بولتے جائیے سا نہیں ہوگی نماز روزہ حج نیک نیکمال تلاوت اللہ کا ذکر دیگر عبادات لے لیجئے ایمان والا کرتا جائے درجے بڑھتے ہیں سوام ملتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے رب کا قرب ملتا ہے لیکن اگر کسی کا قیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں آمنہ کے لال کو اللہ کا آخری نبی اور رسول نہیں مانتا ہے عبادت کرتا رہے عبادت قبول نہیں ہوگی لیکن اگر دوستو عقیدہ یہ ہے کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم سرور کائنات فخر مولا موجودات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے آخری رسول ہے ارے کوئی نماز پڑھتا ہے عبادت کرتا ہے سوام ملتا جاتا ہے رب راضی ہوتا ہے رب کہتا ہے آ کر میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والے پہلے عقیدے کا اعلان کر تیرا عقیدہ کیا ہے پہلے یہ تو اعلان کر دے ایا کا و ایا کا خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں سیدہ تیرے سامنے کیوں کرتا ہوں آمنہ کے لال نے یہی بتایا ہے پھر آ میرے نبی کے بارے میں اپنے عقیدے کا اعلان بھی تو کر ایمان والا کہتا ہے آمنہ کے لال اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں رب کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا یہ مجھے راضی کرتا جا رہا ہے عقیدہ ختم نبوت پر اس کا ایمان موجود ہے شرک نہیں کرتا ہے مجھے راضی کرتا ہے میرے نبی کے راستے پہ چلتا ہے ایک وقت آ جائے گا میں اسے صحیح سجدہ دوں گا سجدے سے سر بعد میں اٹھائے گا اسی عقیدے کی وجہ سے مغفرت پہلے فرما دوں گا سب مل کے کہہ دو ذرا اونچی آواز سے سب مل کے ذرا اونچی آواز سے پورے پنڈال سے آواز آنی چاہیے دائیں طرف سے بھی آواز آنی چاہیے بائیں طرف سے بھی آواز آنی چاہیے پیچھے سے بھی آواز آنی چاہیے حضرت خواجہ صاحب حضرت سید نفی شاہ صاحب ہمارے اکابر یہی تو پیغام دیتے تھے اللہ کو نہ چھوڑنا رب کے ذکر کو نہ چھوڑنا یہ ضربیں تم لگانا آج مشاج بیٹھے ہوئے اکابر بیٹھے ہوئے اسلاف بیٹھے ہوئے عطقیات بیٹھے ہوئے ابرار بیٹھے ہوئے نیکوکار وکار بیٹھے ہوئے متحدہ جماعتوں کے رہنما بیٹھے ہوئے یہی اکابر نے عقیدہ دیا تھا یہی پیغام دیا تھا تھا دنیا کو بتایا تھا اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا ہے ہم بھی اعلان کرنا چاہتے ہیں ہم کسی امریکہ سے کسی یورپ سے کسی جرمنی سے نہیں ڈرتے ہیں پاکستان میں رہنے والا مسلمان صرف اور صرف نیلی چھت والے سے ڈرتا ہے اس نیلی چھت والے کا نام کیا ہے مل کے کہو نا دل سے کہو نا ہاتھ لہرا کے کہو نا شہادت کی انگلی اٹھا کے کہو دا ہمارا قیدہ ہم ڈرتے نہیں اور غازی ابھی ممتاز قادری کی بات سن رہے تھے اس سے پہلے بہت سے غازی گزرے ہیں ان غازیوں میں غازی لمبی شہید بھی گزرا ہے اور غازی ممتاز قادری نے جب جج نے یہ کہا کہ میں تمہیں عدالت میں فیصلہ سنانے لگا ہوں اور آئیے سی آئی ڈی کے دوستوں ارباب اقتدار آپ سے بھی یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں سلمان تاثیر کو کسی مذہبی جماعت کسی سیاسی جماعت کے کارکن نے نہیں قتل کیا پتا چلا ہے پاکستان میں بسنے والا ہر مسلمان اس کا تعلق مذہبی جماعت سے ہو سیاسی جماعت سے ہو فوج سے ہو پولیس سے ہو سارے نبی کے غلام ہے اور نبی کا غلام جان کی بازی لگاتے ہوئے نہیں ڈرا کرتا ہے میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے دنیا کو بتایا کرتا ہے مجھے کوئی چیز عزیز نہیں ہے مجھے محبت ہے تو آمنہ کے لاکھ سے محبت ہے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت ممتاز حسین قادری مجھے کہنا پڑ رہا ہے آپ کتنا جم غفیر ہے مجھے والد ماجد یاد آ رہے ہیں کہا کرتے تھے لگاتا تھا تو جب نارا تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم دیتا تھا سمندر تو رستہ چھوڑ دیتا تھا میرے دوستو بھائیوں آج بھی جذبہ مسلمان میں زندہ ہے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری جماعتوں کے رہنما کیا بات کہہ رہا ہوں ممتاز قادری کا تعلق پولیس کے ساتھ تھا اس نے بھی ثابت کیا ہے نبی کے ناموز کے لیے اگر مجھے بھی گولی چلانی پڑی پیچھے نہیں ہٹوں گا اور عدالت میں ٹٹ کے کھڑا رہا اور ہمیں بتایا گیا تمام جماعتیں غازی ممتاز قادری کا کیس لڑ رہی ہیں جمعیت علماء اسلام ہو جمعیت علماء پاکستان ہو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہو جماعت و دعویٰ ہو ساری جماعتیں متحد ہو کے نکلی ہیں اور ہم نے اعلان کیا ہے وقت آنے والا ہے انشاءاللہ غازی باعزت بری ہوگا کہو مجاہدوں کی طرح کہو نا انشاءاللہ ہاتھ لہرا کے کہو نا ذرا زور لگا کے کہو نا ارے اور باب اختر بات رکھیے یہ ذہن میں سیاست اپنی جگہ پر ہے اس پر ہم آپ سے بات پارلیمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں پارلیمنٹ سے باہر بھی کر سکتے ہیں ہمارا کام مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور جب نامو سے رسالت کی باری آئی تھی تو میرے قائد نے اسمبلی کے فلور پر سب کو للکار کے کہا تھا رب کعبہ کی قسم ہم ہر بات کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن دین کے خلاف اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف شریعت کے خلاف آمنہ کے لال کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے تن من قربان کرنا پڑا تو رب کعبہ کی قسم قربان کرنے کے لیے تیار آپ سے بھی پوچھتا ہوں آپ تیار ہو اونچی آواز سے کہو بے شک سب کہو انشاءاللہ میرے ساتھیوں بھائیوں میں ابھی منظر دیکھ رہا تھا بلب جل رہے ہیں روشنیاں ہیں حضرت مولانا صاحب زادہ خلیل احمد بھی بیٹھے ہوئے میرے بھائی لالا جی بھی بیٹھے ہوئے سب میرے محترم میرے سامنے وہ منظر آ رہا تھا کہ رات کی جب تاریخی ہوتی ہے تو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو جرنیٹر چلتے ہیں دیکھیے پاکستان کتنے مسائل سے دو چار ہے لیکن دوستو روشنی کی ضرورت رات کے وقت ہے بلب چاہیے ٹیوب چاہیے جنریٹر چاہیے ٹارچ چاہیے لیکن جیسے جیسے رات ڈھلتی جائے گی صبح کاظب آئے گی پھر صبح صادق آتی ہے صبح صادق اعلان کرتی ہے کہ اب سورج آنے والا ہے سورج آ جائے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کے بعد کسی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اونچی آواز ہے مجھے پھر کہنے دیجئے آسمان نبوت پر آدم صفی اللہ بن کے آئے نو نجی اللہ بن کے آئے ابراہیم خلیل اللہ بن کے آئے اسماعیل زبیغ اللہ بن کے آئے موسا کلیم اللہ بن کے آئے عیسیٰ روح اللہ بن کے آئے رات رات رہی ہے حضرت عیسیٰ نے کہا میرے بعد آفتاب آنے والا ہے کیسا آفتاب ہوگا جس کی نبوت عرب کے لیے نہیں ہوگی عجم کے لیے بھی ہوگی مشرق کے لیے بھی ہوگی مغرب کے لیے بھی ہوگی ہوگی ہوگی زمین کے کے کے لیے لیے بھی بھی آسمان ارے اس چمکنے کے بعد کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہم بھی کہتے ہیں سورج کے چمکنے کے بعد کسی روشنی کی ضرورت نہیں اور آمنہ کے لال کے نبوت کے سورج کے چمکنے کے بعد کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں رہتی ہے ہم بھی اعلان کرتے ہیں آمنہ کے لال کا سورج چمک چکا ہے قیامت کے دن تک چمکتا رہے گا قیامت کے بعد بھی نبوت نظر آئے گی تو آمنہ کے لال کی نظر آئے گی دنیا دیکھے گی کیا منظر ہوگا جب سارے انبیاء باراتی بن کے آئیں گے اور ان میں دولہ امنا کے لال ہوں گے محمد مصطفیٰ ہوں گے مل کے کہو صلی اللہ ہو ذرا اور اونچی آواز سے ذرا عشق کو اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے آدم بھی ساتھ ہوں گے ابراہیم بھی ہوں گے موسا بھی ہوں گے عیسیٰ بھی ہوں گے ادریس بھی ہوں گے شیس بھی ہوں گے یونس بھی ہوں گے داؤد بھی ہوں گے سالے بھی ہوں گے موسا بھی ہوں گے ارے کون موسا کلیم اللہ جو زمین پر کھڑے ہو کر یا اللہ کہتے ہیں اوپر سے آواز آتی ہے یا موسا مجھے اس موقع پر حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی یاد آئے انہوں نے کہا مانتا ہوں اللہ نے موسا کلیم کو بڑی شانتی ہے لیکن موسیٰ کو زمین پر کھڑا کر کے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے آمنا کے لال کی باری آئی تو رب نے کہا جبرائیل جاؤ ساتھ لے کر آؤ لیکن آ کر تم نے ساتھ نہیں آنا صدرت پر رک جانا ہے میرے محبوب کو میرے پاس بھیج دینا اسی لیے کہتے ہیں سارے نبی بڑی شان لے کر آئے لیکن جو شان آمنہ کے لال کو ملی ہے رب کعبہ کی قسم کسی پیغمبر کو نہیں ملی ہے آخری بات کہتا ہوں سدرت المنتہا سے آقا گزر گئے کہاں پہنچے عرش عظیم پر اور عرش عظیم اس کائنات کی بالکل آخری باندھری ہے رب بھی بتانا چاہتا ہے میرا نبی آخری نبی بن کے آیا ہے ان سے پہلے کوئی نبی یہاں نہیں آ سکا ہے بتا رہا ہوں جلسہ میں آنے والوں پروگرام میں آنے والوں آئیے آج پاکستان میں سازشیں ہیں کئی سازش یہ بھی آتی ہے اری یقو صاحب بھی آپ کو بتائیں گے مولانا ضیاء اللہ بخاری بھی بتائیں گے دیگر میرے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے اظہار خیال کریں گے لیکن بالکل آخری بات کہنے لگا ہوں کہیں یہ سازش بھی آتی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اتنے بڑے نام کی کیا ضرورت ہے آپ جمہوریہ پاکستان رکھ لیجئے یہاں پر ناموس رسالت کے قانون کی کیا ضرورت ہے مسلمان جب موجود ہیں وہاں پر میری جماعت آپ کی جماعت علماء کے سروں کے تاج نے ڈٹ کر کہا تھا لوگوں یارو یاد رکھنا تم امریکہ کو یورپ کو راضی کرنا چاہتے ہو ہم مدینہ والے کو یاد کرنا کرنا چاہتے ہیں ارے تم ان کو راضی کرو ہم مکہ مدینہ والے کو راضی کریں گے تیری جدا پسند میری جدا پسند تجھ کو پسند مجھ کو خدا پسند ہم اس کو راضی کریں گے ہم بتا دیں گے کوئی اسلامی کا لفظ نہیں کر سکتا نامو سے رسالت کا قانون ختم نہیں کر سکتا آج کا جلسہ بھی یہ اعلان کرتا ہے جو حکومت اس کو بدلنے کی کوشش کرے گی پاکستان کی اقوام اس کا بوریا بستر گول کر دیں گے کر دیں گے مطالب ہیں بہت وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے واخر و ان الحمدللہ رب العالمین